بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو چیز بتائی ہے وہ اللہ کے حکم سے بتائی ہے نبی علیہ السلام پر اللہ کا پیغام نازل ہوا اللہ کی وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ جب بھی آپ کچھ بولتے تھے تو وہ اللہ کا حکم ہی بتلاتے تھے اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے تھے قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے نفس اپنی بات اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے جب بھی بولتے ہیں ہماری طرف سے بولتے ہیں ہماری ہوئی ہوئی بتائی بات کو بتلاتے ہیں چاہے وہ جیسے کہ قرآن نازل ہوا تو قرآن تو حروف بحروف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی فرشتہ لے کے آتے تھے حضرت جبرائیل لے کے آتے تھے نبی علیہ السلام کے دل پر اس کو اتارا جاتا تھا نور نور کے بارے میں تو آپ لوگ اب سمجھنے لگے الحمد للہ جیسے کہ میں نے کنیکشن وغیرہ کروایا تھا بتلا ہی دینا تھا تو آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ نور کچھ چیز ہوتی ہے جو کہ احساس کیا جاتا ہے آپ اپنے دل میں وائبریشن محسوس کرتے تھے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دل پر جب قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا تھا فرشتوں اس کو اس نور کو چھوڑتے تھے دل پہ اتارتے تھے تو اس وقت کیسا محسوس ہوتا ہوگا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا اتنا وزن ہوتا تھا اس میں اس کے اللہ کے حکم کے اندر اتنا وزن کہ کبھی کبھار جو ہے پسینے آنے لگتے تھے آپ کو اتنا بھاری محسوس ہوتا تھا مطلب بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کیونکہ قرآن کوئی آسان چیز نہیں ہے ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان حکموں کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو پہاڑ لرس کر ذرہ ذرا ہوئے مطلب مفہوم بیان کر رہا ہوں پہاڑ ڈر کے مارے خوف کے مارے جو ہے وہ ریزا ریزا ہو جاتے مفہوم بیان کر رہا ہوں تو جب یہ تو ہو گیا قرآن تو قرآن تو وہی کی شکل میں نازل ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن جو نبی علیہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں جو چیزیں بتائی ہیں ہمیں کہ یہ سنت یہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے انیک لوگوں کو یہ کام کرنے چاہیے اس کا اتنا ثواب ہوتا ہے اس کا اتنا ثواب ہوتا ہے تو وہ کیا چیز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ جو فیض نازل ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت جو نازل ہوتی تھی ہر وقت آپ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں رہتے تھے وہ اسی انداز پہ اللہ کی بتائی ہوئے تھے کہ میرے میرے نبی میرے بندوں کو یہ بتا دو تم بھی یہ کرو یہ یہ بھی یہ کرتے ہیں تو قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے محبوب اے لوگو اگر تم میرے محبوب محبوب بیان کر رہا ہوں اے لوگو اگر تم میرے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے یہ حضرت نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر یہ میرے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ آپ کی اتباع کریں آپ کے طریقے کو لازم پکڑ لیں آپ کی سنتوں پہ عمل کریں تو جو انسان نبی علیہ صلی اللہ کے طریقے پہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اب ہم لوگ ایسے زمانے کے اندر ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو تھے اور ان کے بعد تابعین طب تابعین کا جو زمانہ گزرا ہے اور پھر ان کے بعد جو بزرگان دین کا زمانہ گزرا ہے پھر وہ کم ہوتے گئے اچھے لوگوں کی تعداد کم ہوتی گئی پہلے ایک مسلمان جو تھے وہ ایک ایسے مسلمان ہوا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو وہ جانتے تھے کہ اس پہ کیا فائدہ اس کو اسی انداز پہ کرتے تھے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نیچے آتے گئے آتے گئے آتے گئے آتے گئے تو کمی ہوتی گئی آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ ایسے زمانے کے اندر ہیں کہ اچھے لوگ تھوڑے ہی بچے ہیں بلکہ اچھے لوگوں کی بات کیا کریں یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام کے طریق طریقے پہ عمل کرنے والے تھوڑے ہی بچے ہیں اچھے لوگ تو بہت ہیں اچھے لوگ بہت ہیں لیکن نبی علیہ صلی السلام کے طریقے پہ عمل کرنے والے کم لوگ بچے ہیں مطلب اللہ کے محبوب بندے کم ہو گئے صحابہ کی جماعت تھی ایک ایک لاکھ کچھ ہزار صحابہ تھے تو وہ اتنی اتنی تعداد جو تھی وہ محبوب بندے سے اللہ تعالیٰ پھر کم ہوتے گئے پھر کم ہوتے پھر کم ہوتے پھر کم کم کم کم کم اب ایسی ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے ایک ایسا زمانہ آ گیا کہ اب جو ہے اللہ کے محبوب بندے بہت ہی کم ہیں کیا آپ اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں بننا چاہتے ہیں بننا چاہیے ہر کسی کو کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اپنے اللہ تعالیٰ کے نزدیک رہنا اللہ سے دور نہیں رہنا پتا جہنم کیا چیز کس چیز کا نام ہے آپ جانتے ہیں جہنم صرف ایک عذاب کی ہی جگہ نہیں ہے اللہ سے دوری کی جگہ ہے پھر اللہ کو نہیں دیکھ پاؤ گے آپ کبھی بھی جو جہنم میں چلا گیا اور مطلب ایک تو ہے سزا کے طور پہ گیا کہ بھائی کچھ ٹائم بعد کھل کے آ جائے گا سزا پوری کرنے کے وہ تو دیکھ لے گا چلو لیکن جو انسان ایسی حالت میں گیا کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دیا تو وہ بڑا نصیب ہے بہت ہی بد نصیب ہے بہت ہی بد نصیب مطلب اس کی نصیبی اتنی نصیبی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی نصیبی وہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں پائے گا کبھی اللہ سے مل ہی نہیں پائے گا کبھی کتنا نصیب انسان ہوگا جو اللہ کو نہ دیکھ پائے کس کے بندے ہیں ہم اللہ کے بندے کون محبت رکھتا ہے ہم ہمیں کون کھلاتا ہے ہماری پرورش کون کرتا ہے ہماری تکلیفوں تکلیفوں کو کون دور کرتا ہے کیا ہماری آنکھوں میں ہمارے ماں باپ نے نور بھرا ہے ہم جو دیکھ پاتے ہیں ہمارے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں یہ اللہ کے ذمہ دار ہے ہم سانس لے پاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہمیں سانس دلواتے ہیں ہم سن پاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہمیں سنواتے ہیں یہ طاقت کون دے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بھی بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں بہت ہی زیادہ پیار کرنے والے کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں ہے نا اللہ حافظ تو اب نبی علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں ان کے اندر نور چھپا ہوا ہے اور جیسا بتلایا گیا ہے ویسا ہی معاملہ ہے اس میں جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کہا السلام علیکم تو اس کو دس نے کی جس نے کہا سلام کو تھوڑا اور آگے بڑھا کے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کے لیے بیس نے کی جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے لیے تیس نیکی تو یہ نیکیاں جو ہیں جتنا لیول بتایا ان لیول کے حساب سے کام ہم ہم محسوس کر سکتے ہیں صاف طور پہ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے آپس میں سلام کیجیے سلام کرتے وقت دل پہ جو کنیکشن کروایا نا اس پہ غور کیجیے پہلے جب سلام کریں تو آپ کہیں السلام علیکم تو دل پہ محسوس کریں کہ کتنا فرق ہوا مطلب کتنا جب آپ سلام کرتے ہو نا آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض اترتا ہے اس کا اجر اترتا ہے اس کی نورانیت اترتی ہے جو آپ نے ثواب کرا ہے نیکی کری ہے نا اس کی نورانیت اترتی ہے نیکی کی نورانیت ہوتی ہے اچھے کام کی نورانیت ہوتی ہے جو آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے نور پیدا ہو جاتا ہے تو جب آپ سلام کریں السلام علیکم تو دل پہ محسوس کریں کہ کتنا نور آیا پھر دوبارہ سے جب سلام کریں کہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ و رحمۃ اللہ تو پھر محسوس کریں کہ کتنا وزن پڑا میں نے بتایا نا ابھی کہ وزن ہوتا ہے نیکی کے اندر کیا ہوتا ہے وزن ہوتا ہے بھائی جتنا زیادہ اجر ہوگا جتنی زیادہ چیز ہوگی اس کا وزن بھی تو ہوگا نا تو وزن محسوس ہوگا جب آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کا بھی وزن زیادہ ہوگا کیونکہ تین گنا ہو گیا تو کر کے دیکھیں آپ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر کے دیکھو اور دھیان رکھنا کہ سلام کرتے وقت دل پہ غور کرنا اور مجھے بتانا ہے یہ آبزرویشن آبزرویشن ایک کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اندر کس طریقے سے فیض جو ہے نور جو ہے اترتا ہے ایک آبزرویشن کر رہے ہیں کرو ذرا آپ ہوں کرو سلام اور کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم اتنا کہو اور دل پہ دھیان رکھنا کنیکشن کو ذرا تھوڑا دھیان کر لو اپنے دل کی طرف دھیان کر کے آگ بند کر لو چاہے آگ بند کر کے اللہ کی رضا کے لیے سلام کرو السلام علیکم اس پہ محسوس کرو اچھا جب یہ سلام کرے گا تب اس پہ اترتا ہوا محسوس ہوگا اس کے دل کے اندر جو ہے وائبریشن وہ محسوس ہوگی اور جب تم جواب دو گے جب تم محسوس کرو گے اپنے دل کے اندر اس وائبریشن کو کیونکہ جب اس نے سلام کیا تو اس کے اوپر نیکی آئی نیکی کا اجر آیا نور آیا اور جب تم نے جواب دیا تو تمہارے اوپر نیکی کا اجر اور نور آیا ٹھیک ہے کر کے دیکھتے ہیں کرو اچھا تھوڑا سا ڈسٹینس رکھنا مطلب تم جب سلام کرو تو تم تھوڑی دیر بعد جواب دینا تاکہ اپنا اپنا الگ الگ محسوس کر سکو ٹھیک ہے پھر سے کرو اور دھیان دل پہ کر دینا تو کچھ محسوس کیا تم نے محسوس کیا اب اسے بڑھا دو رحمت اللہ تک بولے رحمت اللہ تک کرنا تھا تم دوبارہ کر دو سلام اسے وہیں تک رحمت اللہ تک کیا فرق محسوس کرا جب جب کرا اب نہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی یہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی جو آپ میں ہاں، ہاں، بھاری بنزا بھاری بنزا نا وزن ہوا نا تو نبی علیہ السلام تو خود فرماتے تھے کہ جب مجھ پہ وہی کیونکہ دیکھو وہی کا نازل ہونا بند ہو گیا ہے وہ نہیں ہوگی ختم نبی نبیین ہے نبی علیہ السلام وہی جو ہے نبیوں پہ ہی کی جاتی تھی ان کے علاوہ کسی پہ نہیں کی جا سکتی تو وہ دروازہ بند ہو گیا لیکن نبی علیہ السلام جو ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں جو نیکیاں جو طریقہ نبی کا طریقہ چھوڑ گئے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے لیے تو وہ ابھی جاری ہے اس کا فیض اترتا ہے اور کسی پہ کوئی یہ کہ میرے پہ وہی آتی ہے جھوٹا ہے قذاب ہے دجال ہے دجال کا مطلب دجال بڑا دجال بھی آنا اور دجال کا مطلب جھوٹا جھوٹا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے بات آدمی کی بات نہیں سنی ہاں یوں کہ اگر کہ بھائی میرے پہ میں جب نیک کام کرتا ہوں نبی علیہ السلّہ السلام کے طریقے طریقے پہ عمل کرتا ہوں تو مجھے ایک نور محسوس ہوتا ہے اپنے اوپر اترتا وہ سچا آدمی ہے اس کو مال وہ جانتا ہے وہ اس کو پتہ ہوگا وہ یا یہ کہے کہ میرے دل میں سکون محسوس ہوتا ہے جب میں نبی علیہ نبی علیہ صلی السلام کے طریقے پہ ہی سکون ہے اس کے علاوہ نہیں ٹھیک ہے اچھا اب پورا سلام کیجیے فرق دس بیس اور تیس میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے دس بیس اور تیس کے اندر فرق ہوتا ہے پہلا سلام تمہارا دس نیکیوں کیوں والا تھا دوسرا سلام تمہارا بیس نیکیوں کیوں والا تھا تیسرا سلام تمہارا تیس نیکیوں کیوں والا تھا تو وزن ہوگا ہی نہیں ہوگا بھاری اور زیادہ بھاری ہوا نا یہ اب مثال کے طور پہ میں ہم پانی پیتے ہیں نبی علیہ السلام سر ڈھک کے پانی پیا کرتے تھے ان کی سنت کے انداز میں اگر ہم ہم ہم پانی گے کہ کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے انداز میں پانی پی رہے ہیں وزن بڑھا ایک تو پانی پینے کی سنت ادا کر رہے ہیں اور دوسرا سر ڈھک کے تو وزن آ گیا اس میں تو نبی علیہ السلام کے طریقے جتنے بھی ہیں اس کے اندر سنت ہی سنت ہے پانی پی کے دیکھیے گا ایک بنا سر ڈھکے پانی پیجیے اور ایک سر ڈھک کے پانی پیجیے اور ایک تین سانسوں میں پانی پیجیے اور ایک ایک گھوٹ میں پانی پی کے دیکھیے فرق پتا چلے گا آپ کو ہم سمجھ میں آ رہی ہے بات تو یہ فرق ہے آپ نماز کو سنت کپڑوں کے انداز سے پڑھ کے دیکھیے آپ کو الگ محسوس ہوگا آپ ہاں آپ جب کھانا کھانے بیٹھے تو آپ جب ہاتھ دھونے جا رہے ہیں تو ہاتھ یہ سوچ کے دھوئیں کہ میں نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہاتھ دھو رہا ہوں ان کی سنت کو ادا کر رہا ہوں تو آپ الگ محسوس کریں گے اسی وقت محسوس کریں گے بھائی نیکی اترے گی نا کھانا کھانے بیٹھیں گے تو آپ کہیں بسم اللہ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ کھانا کھا رہا ہوں میں کھائیے جتنے جتنے میں کھائیں گے اتنا اتنا نہیں فیض آپ پہ اترے گا اتنی اتنی نورانیت آپ کے دل میں وزن بڑھے گا وزن دار ہوگا آپ کا کھوکھلا نہیں رہے گا دل آپ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں وزن والا دل ہوگا یہاں یہ میرا بندہ کچھ لے کے آیا ہے دل کے اندر میری محبت ہے نا کھوکھلے دل ہیں سب کو پھینک دو جہنم میں گے کھوکھلی چیزیں یہ سب تو محبوب بننا ہے اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ السلّہ السلام کے طریقے کو پکڑ لو کیونکہ نبی علیہ السلام خود محبوب تھے اللہ تعالیٰ کے اللہ محبت کرتا ہے نبی علیہ السلّہ السلام سے تو جو آپ اگر نبی آپ آپ بھی محبوب بندے بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو آپ کو بھی نبی علیہ السلام کے طریقے کو ویسے ہی ادا کرنا پڑے گا ہلکے ہلکے کرتے رہو اب تم کیا سوچ رہو یہ داڑھی جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی ہر وقت کچھ نہ کچھ اتر رہا ہے تو وہی جانتا ہے جس کے جس کو جس کو پتا چل جائے کہ نہیں کچھ مل رہا ہے لاؤ وہی دیتے رہو ہمیں تو اور زیادہ کیسے حاصل کیا جائے لوگ ہلکی ہلکی داڑھی رکھے اس میں کچھ فائدہ نہیں سنت کے طریقے یہ سنت اپنے انداز کو نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام سب سے سے خوبصورت خوبصورت ان زیادہ کوئی ہو سکتا جب آپ نبی علیہ السلام ایک تو آپ دنیا کے سب جب نبی علیہ السلام کو کاپی کر لو گے آپ تو ایک تو دنیا کے سب سے خوبصورت انسانوں کے جیسے ہو جاؤ گے دوسرا آپ کے اوپر خزانے اتر رہے ہوں گے آپ کا وزن بڑھ رہا ہوگا وزن بڑھانا ہے نہیں بڑھانا بڑھانا ہے بہرحال ہلکے ہلکے یہ نہیں کہ ایک دم سے ایک دم سے تم داڑھی رکھ کے بڑھ جاؤ کہاں <laughs> داڑھی کو کہاں سے کھینچے نہیں ہو سکتا ایسا ہلکے ہلکے جو کام کرو ہلکے ہلکے کرو نبی علیہ السلام کی سوچو کہ میں ہاتھ دھو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ٹوائلٹ میں جا رہے ہو سٹک کے جاؤ الٹے قدم سے یہ سنت طریقے ہیں الٹے قدم ٹوائلٹ کے اندر رکھو ہوں آؤ تو سیدھے قدم سے باہر آؤ ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں وہ پڑھنے شروع کرو جیسے کہ بہت آسان چیز آپ زینا چڑھ رہے ہو تو چڑھتے وقت کہو اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو پھر ہر سیڑھی ہر پیڑھی پہ تمہارے پہ وزن اتر رہا ہوگا تمہارے دل میں وزن بڑھ رہا ہوگا جب تم اترو تو کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو تمہارے دل پہ کیسے فیضی فیض ہے نا